عذاب کا جھٹکا دیکھا آپ نے کتنی واضح آیات ہیں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور آنکھوں سے گناہ چھلک رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی جھٹکا آ لگتا ہے وہ لوگ شکر ادا کریں جنہیں ایسا چھوٹا جھٹکا لگتا ہے کہ جان نہیں جاتی اور توبہ کے لیے وقت مل جاتا ہے ورنہ عذاب کے بعد جھٹکے توبہ کا موقع بھی نہیں دیتے اللہ اللہ اللہ وہ دیکھو سندھ کے شہروں اور دیہاتوں پر پانی چڑھ آیا ہے آہ سندھ ڈوب رہا ہے اور ہمارے اعمال نے پانی جیسی میٹھی نعمت کو عذاب بننے پر آمادہ کر دیا ہے چالیس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے مگر منہ زور پانی ہے کہ رکتا ہی نہیں اور اب اس کا رخ پنجاب کی طرف ہے ابھی پچھلے سال کے سیلاب کی تباہ کاریاں مندمل نہیں ہوتی ہوئی تھیں کہ یہ نیا سیلاب ٹوٹ پڑا ہے آہ ملک پاکستان دس سال کے عرصے میں اندر باہر سے زخمی زخمی ہو گیا کبھی زلزلے کبھی سیلاب کبھی بمباریاں اور کبھی لڑائیاں کبھی دھماکے تو کبھی اپریشن ایک پاگل بن مانس اس ملک کو آگ لگا کر بھاگ گیا اور اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو بٹھا گیا جو اس آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر چھوڑ کر تاغوت کی غلامی اختیار کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے امریکہ نے افغانستان پر اپنی تمام تر قوت سے حملہ کیا مگر وہاں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس دوران پاکستان میں مارے جا چکے ہیں پھر بھی حکمرانوں کو دعویٰ ہے کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر پاکستان کو بچا لیا ہے انا لاہ و انا الہ راجعون